وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية اس آیت پر کل گفتگو ہم کر چکے اور ہمارے سامنے دو آرا آئیں ایک یہ ہے کہ رہبانیہ کا عطف رافت پر نہیں ہے بلکہ یہ منصوب علی الاشتغال ہے اور ابتدا جو فعل ہے وہی اسی کی وضاحت کر رہا ہے یعنی ابتدا رہبانیتا ابتدعوها ابتدا اور اکثر علماء اہل سنت کی رائے یہی ہے اور تمام معتضیلہ کی رائے یہی ہے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں معتض کی رائے یہ کیوں ہے اس کی وجہ میں کل عرض کر چکا ہوں خضر حیات صاحب آپ کو یاد ہے کیوں متضیلہ کی رائے یہ ہے کہ رحبانیہ کا عطف جو ہے وہ رافت اور رحمت پر نہیں ہو سکتا بلکہ یہ مفول بھی ہی مقدم چلے ہم اس کو کہتے ہیں مفول بھی ہی مقدم ہے ابتدا کا ہے جی آپ سے میں نے نحب کا سوال نہیں پوچھا کیونکہ آپ تھوڑا فکری سوال ہے کیوں ان کے ہاں نہیں ہو سکتا عطف اس کا ہاں،, ہاں یہی پتہ یہی پوچھا جی ہاں، معتزلہ کے ہاں کس عقیدے کی رائے کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا نحف کا مسئلہ نہیں ہے نحف میں ہو سکتا ہے لیکن نحف میں تو دونوں گنجائشیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ گنجائش مراد نہیں ہو سکتی کیوں مراد نہیں ہو سکتی اس لیے کہ رحبانیہ اعمال مخلوقین میں سے ہے اور اعمال مخلوقین ان کے ہاں اللہ کی خلق نہیں ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحبانیت ان کے دلوں میں نہیں رکھی بلکہ انہوں نے اپنی آزاد مرضی مرضی سے فری ول کو استعمال کرتے ہوئے رحبانیت ایجاد کر لی بات واضح تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وجہ النافی قلوب اور رہبانیہ اہل سنت کیسے ایسا ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جمہور اہل سنت کی رائے مفسرین کی رائے یہ بنی کہ بہرحال ہو تو سکتا ہے لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہے ہیں ان کا رہبانیت کا ابتدا کرنا ابتدا کرنا تو لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کو منسوب بھی ہی اشتغال مان لیا جائے ابن عطیہ کہتے ہیں کہ بھئی دونوں کو جمع کیوں نہیں کر لیتے ہیں اور زیادہ کبھی رائے ہو جائے گی متضلہ کے مذہب کا بھی انکار ہو جائے گا تو ہم اس طرح کیوں نہیں کہتے کہ وجعلنا فی قلوب الذین و رحمتا و رحبانی رہبانیت بھی مجہول ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رکھی اور پھر رہبانیہ چونکہ نکرا ہے اس کی صفت آگے آ رہی ہے وہ صفت کیا ہے ابتدا ہوا تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے ان دی اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مخلوق ہوتا ہے وہ عمل تو لہذا یہاں مخلوق ہونے کا بیان بھی آ گیا اور انہوں نے جو اپنی طرف سے ابتدا کی تھی اس کا بیان بھی آ گیا تو یہ رائے زیادہ قوی ہے اگرچہ آپ اکثر تفاصیر میں دیکھیں گے کہ اس رائے کو ضعیف کہا گیا ہے لیکن واللہ عالم اس رائے رائے کو قابل ترجیح بتایا جا سکتا ہے ابن عطیہ علیہ الرحمہ کی رائے کے مطابق تو فرمایا ما کتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ اچھا الا ابتغاء رضوان اللہ میں نے کیا بتائی تھی رائے ابتغاء رضوان اللہ یا تو کیا ہوگا استثناء منقطع یا مفول لہو ٹھیک ہے استثناء منقطع ہوگا تو کیا ہوگا ما کتبنا علیہم شیئا او ما کتبنا علیہم الرحبانیت اللہ ابتغاء رضوان اللہ یعنی کتبنا علیہم ان رضوان اللہ اور دوسری رائے کیا ہے کہ ہاں مفول ہے کیا مطلب ابتدعوها مبتدعوها الا ابتغاء اللہ اللہ کہ انہوں نے اس بدت کو ایجاد نہیں کیا مگر اللہ کی رضا چاہنے کے واسطے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے تو گویا اس تفسیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عذر دے رہے ہیں مفسر نے کہا کہ انہوں نے یاد تو کی ہے لیکن اللہ میاں کہہ رہے ہیں دیکھو نیت ان کی بہرحال اچھی تھی کیا نیت اچھی تھی الب اللہ تو لہذا جب اچھی نیت سے کوئی کام شروع کیا تھا تو اس کی رعایت کرتے فما رعایت نہیں کی انہوں نے حق رعایتی ہی مفول مطلب الدین کی یہاں اجرا پہلی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں میں جو صحیح راہ پر رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان وہ رکھا کہ جو حقیقی ایمان تھا یعنی انہیں رسول ماننا خدا کا بیٹا نہ ماننا ان لوگوں کو ہم نے اجر دیا وہ کثیر منہم فاسقون اور یہاں فاسقون کافرون کے معنی میں کیونکہ قرآن مجید میں فسق کبھی فسق صغیر کے لیے جس کو ہم کیا کہتے ہیں معصیت کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی کفر کے لیے بھی آتا ہے تو پھر اس تفسیر میں کیا ہوگا وہ کثیر فاسقون ای سمجھ آ رہی ہے دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں یہاں جنہوں نے رہبانیت کی ابتدا کی تھی آغاز کیا تھا ان کے متعلق بات ہو رہی ہے فعطین الدین آمن اجرا تو جو رہبانیین میں سے ایمان والے تھے ان کو تو ہم نے ان کا اجر دیا لیکن ان میں سے بھی اکثریت فاسقوں پر مبنی تھی اور یہاں فاسق سے مراد کفر نہیں ہے بلکہ فسق ہے یعنی انہوں نے رہبانیت کی رعایت نہیں کی بلکہ انواع و اقسام کے فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یہ بات یعنی فعطین الزین آمنوا منہم اجرہم ای من الرہبانی اجرہم وکثیر منہم فاسقون بمعنی کثیر منہم لم یرعو الرہبانیہ حق الرعایہ بات واضح ہوگی کہ نہیں یہ دونوں آمنوا اجرہم سے مراد اگر ہم سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھیں تو راہب ہوں گے کہ جن راہبوں نے اس کی رعایت کی اور ایمان پر برقرار رہے ان کو اجر ملا کیونکہ وہ مشتحدین تھے اور مشتحدین اخلاص کے ساتھ تھے لہذا کیا ہوئے کیا ہوئے معجور ہوئے بالکل اور جو فاسق و فاجر تھے جنہوں نے رعایت نہیں کی انہیں گناہ ملا لیکن میں نے شاید بتایا تھا آپ کو کہ رافت اور رحمت جو ہے رافت وہ ہوتی ہے جس میں جس پر آپ رافت کا مظاہرہ کرتے ہیں مرعوف اس کو کیا کہتے ہیں مرعوف اس کے حق میں کوئی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے رحمت کا تقاضا کئی دفعہ تکلیف دینا بھی ہوتا ہے اسی لیے علماء لغت نے کہا رافت ماں میں غالب ہے رحمت باپ میں غالب ہے کیسے ماں کے اندر جو رحمت غالب ہے اس رحمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا بچہ ہے اس پر کوئی تکلیف نہ آئے چاہے وہ تکلیف جائز تکلیف ہی کیوں نہ ہو واجب تکلیف کیوں نہ ہو تو لیکن باپ کے اندر دوسری دوسرے اعتبار سے رحمت غالب ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں اب تکلیف اگر اس کے حق میں ہے تو وہ تکلیف بھی اسے دی جائے گی تو رافت اور رحمت اس معنی میں استعمال ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو اس میں سے انفعالی کیفیات نکال دیں گے سمجھا رہی کیونکہ رافت اصلا انفعالی کیفیت ہے رحمت اصلا انفعالی کیفیت ہے بلکہ میں آپ کو یہاں قاعدہ بتاتا ہوں شاید آپ کو فائدہ دے ہر وہ صفت اللہ کے لیے مستحیل ہے جو انفعال سے پھوٹ رہی سمجھا رہی ہے یعنی ہر وہ صفت اللہ کے لیے مستحیل ہے یعنی اللہ کے لیے مستحیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس میں ہوگی تو وہ خدا نہیں ہوگا وہ صفت نقص ہے مستحیل کا مطلب یہ ہے جو انفعال سے پھوٹے چلو یوں کہ اس کو ایک اور طریقے سے بتاتے ہیں ہر وہ تاثیر اللہ کے حق میں مستحیل ہے جو تأثر سے پھوٹے ٹھیک ہے اس کو یوں کہہ لیں انفعال سے تفیل ہے تو رحمت اور رافت ہمارے ہاں کیا ہے پہلے انفعال ہے پھر فعل ہے ٹھیک ہے ہمارے حق میں یہ کمال ہے اللہ کے حق میں اگر یہ صفت انفعال سے پوٹے تو پھوٹے تو نقص ہے لہذا جب اللہ کے حق میں ہم اس بات کریں گے کسی صفت کا جو انفعالی ہو تو انفعال نکال کے صرف فعل کا اس بات کریں جس کو ہم کئی دفعہ کہہ دیں اس کے لازمی مانے گا یعنی انفعال کا مطلب ہے کسی شے سے متاثر ہونا اور رافت و رحمت کا کیا مطلب ہے آپ نے کسی شخص کی کوئی کیفیت دیکھی تو اس کی وجہ سے دل میں ایک نرمی سی پیدا ہوئی نا پہلے رقت پیدا ہوئی پھر اس کو فائدہ پہنچانے کا دل چاہا آپ کا فائدہ پہنچانا آپ کا فیل ہے لیکن فیل کے پیچھے مزدر اور منشا کیا ہے انفعال رقت قلبی کا حاصل ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شے سے متاثر نہیں ہوتے یعنی یہ ایک لفظ ہو سکتا ہے کسی شے سے متاثر نہیں ہوتے مراد یہ ہے اللہ پر کوئی شے اثر انداز نہیں ہو سکتی اللہ پر کوئی فائل بن کے اسے انفعالی کیفیت میں نہیں لے کے جا سکتا اللہ ہی سب کو انفعالی کیفیت میں لے کر جاتا ہے اللہ فائل حقیقی ہے باقی سب اس کے منفعل ہیں باقی سب اس کے مفول ہیں تو ہر وہ صفت کہ جو پھوٹے انفعال سے وہ صفت ہمارے حق میں کمال ہو سکتی ہے لیکن وہ کمال محض نہیں ہے لہذا اس انفعال کے ساتھ اس صفت کا اس بات اللہ کے حق میں نہیں ہو سکے گا اللہ کے حق میں کریں گے تو کیسے کریں گے انفعال سے کاٹ کے ٹھیک ہے اللہ رحمت فرماتے کا مطلب ہے اللہ دیتا ہے وہ ہوا یوت ہے ٹھیک ہے اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا وہ دیتا اس لیے نہیں ہے کہ اس نے مخلوق کی کو دیکھا کہ ان کے بہت ہی قسمہ پرسی کی کیفیت ہے تو اس نے کہا کہ وہ بہت متاثر نعوذ باللہ ہوا اس نے کہا ان کو دینا چاہیے ایسا تو کچھ نہیں بات واضح تو یہ رافت اور رحمت میں تھوڑا سا فرق ہے وہ آپ کو بتا دیا ہاں ہاں ٹھیک رافت اور رحمت کا لازمی نتیجہ رحمانی ہے آف شوٹ تو نہیں ہے یعنی اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ رافت اور رحمت اور رحبانیت میں تلازم ہے جہاں رافت اور رحمت ہوگی وہاں رحبانیت بھی ہوگی اس تلازم کو تو ہم مانتے ہیں ہم ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہے ان شاء اللہ اللہ کے فضل سے رافت اور رحمت لیکن رحبانیت نہیں ہے ہمارے اندر ٹھیک ہے تھوڑی بہت کا کیا مطلب رحمانیت ایک سسٹم ہے رحمانیت ایک عزم ہے ٹھیک ہے تو رحمانیت کا مطلب ہے شادی بیاہ گھر گرستی معاشرے میں رہنے کو گھٹیا عمل جاننا اور فضیلت یہ سمجھنا کہ سب کو چھوڑ کے نکل جائے فضیلت سمجھنا ہم نے کہا ہمارے ہاں اگر کسی حد تک بھی ہے تو صرف پرہیز اور اسٹریٹجی کے طور پہ ہے فضیلت کے طور پہ نہیں ہے بات باتیں ہو رہی ہے رحبانیت کیا ہے یہ سب چیزیں فضیلت ہیں اور جو اس سے کم پہ رہے گا وہ بہر الرخصت پر ہے ٹھیک ہے یہ تو ہمارے یہاں کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے یعنی رحبانیت اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے قابل قبول نہیں ہو سکتی زہد اور تقبہ اور ورا تو دین کا لازمی جز ہے لیکن رحبانیت کا انکار کیا گیا رحبانیت یہ نہیں ہے جی جی تلاش انہوں نے بنا لی پہ بالکل آپ آپ کو کو چھوڑتے لیکن آئسولیشن کرنی پڑتی ہاں وہ ربانیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ کچھ نقصان دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنا عزلت کے بغیر یعنی اگر آپ سوشل بہت زیادہ بنیں گے تو معاشرے کے فساد کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ آپ کے دین کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے فائدہ کم ہے تو آپ نے سوچا کچھ کچھ عرصے کے لیے میں ذرا کٹ آف ہو جاؤں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو فضیلت سمجھ کے نہیں فضیلت سمجھ کے تو وہ اور مسئلہ ہے وہ ایک رخصت ہے یعنی ہمارے ہاں رحبانیت کسی صورت میں جائز اگر ہوگی تو رخصت کے طور پہ ان کے ہاں وہ کیا ہے عظیمت بات بات ہے تو رحبانیت اسلم کیا ہے کہ وہ عظیمت ہے ہمارے ہاں رحبانیت عظیمت نہیں ہے لیکن کچھ صورتوں میں جیسے کل ہم نے دیکھا تھا وہ رخصت کے طور پہ جائز ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے کہ آپ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں اپنی اصلاح کے لیے لیکن اس میں نیت یہی ہوگی کہ میں واپس آؤں گا جیسے امام غزالی قدس اللہ حسین رحم دس سال نو سال یا گیارہ سال مختلف روایتیں روایت کہتی ہے آٹھ سال نو سال دس سال گیارہ سال یعنی کم از کم آٹھ سال کے لیے غائب ہو گیا منظر سے تو منظر سے کبھی غائب بھی ہو جانا چاہیے ہر وقت جو ہے وہ اسکرین کے آگے بیٹھنا ضروری تو نہیں ہے کئی لوگ ہیں ایسے جو غائب ہو جاتے ہیں منظر سے کئیوں نے شادی اس لیے نہیں کی کہ شادی نہ کرنا فضیلت ہے اس نیت سے نہیں کی انہوں نے ہاں انہوں نے اپنے اعتبار سے کچھ ان کے سرکمسٹانسز ایسے بنے کچھ حالات ایسے بنے کہ وہ انہوں نے شادی نہیں کی لیکن اکثر نے کچھ ہو سکتا ہے ایسے اکثر نے شادی اگر نہیں کی تو اس لیے نہیں کی کہ شادی نہ کرنا فضیلت ہے سوائے مذہب امام شافی علیہ الرحمٰ امام شافی علیہ الرحمٰ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا یہ فقی مسلک ہے اور یہ طے شدہ لہٰذا ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے ہم اس مسلک پہ نہیں ہیں امام شافی علیہ الرحمٰ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ شادی کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں یہ صورت اس وقت ہو رہی ہے جب آپ کو یقین ہے کہ میں اگر شادی نہیں بھی کروں گا تو حرام میں نہیں پڑوں گا یہ قوی امید یہی ہے ٹھیک ہے اس صورت میں شادی کرنا افضل ہے اس صورت میں صرف اگر آپ نہیں بچ سکتے یا قوی اندیشہ ہے کہ حرام میں تو پھر تو ان کے ہاں بھی شادی کرنا ضروری ہو جائے گا یہ کس صورت میں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس صورت میں امام شافی علیہ الرحمٰن نے کہا کہ شادی افضل ہے کہ علم و عبادت میں مشغول ہونا افضل ہے اس صورت میں جب انسان اپنے آپ کو تھام سکتا انہوں نے کہا علم و عبادت میں مشغول ہونا افضل ہے یہ امام شافی علیہ الرحمٰ کا مسئلہ ہے نہیں اس مذہب پہ نہیں تھے لیکن میرا خیال ہے وہ چونکہ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمٰ نے لڑائی میں ساری زندگی گزاری تو جو بارڈر پہ لڑ رہا ہوتا ہے اس کو کئی دفعہ فرصت نہیں ملتی کہ وہ آ کے شادی کرے لہٰذا ان کی تو زندگی جیل میں جا رہے ہیں پھر نکل رہے ہیں پھر جیل میں جا رہے ہیں پھر نکل رہے ہیں لڑائی جھگڑا بہت تھا نا ان کی زندگی میں مناظر مکالمے تلوار والا نہیں کہہ رہا ہو سکتا ہے اس وجہ سے شادی نہ کی ہو لیکن بہرحال محسوس نہیں ہوتا کہ یہ وجہ بن سکتی ہے کیونکہ لمبے لمبے عرصے وہ رہے بھی ہیں جیل سے باہر یعنی اپنی پینسٹھ سالہ زندگی میں انہوں نے کوئی بارہ پندرہ سال جیل میں گزارے ہیں یعنی ایک لمبا عرصہ ہے جو انہوں نے جیل میں گزارا ہے لیکن پھر بھی جیل کے باہر بھی بہت رہے اللہ بہتر انہوں نے کس نیت سے ہو سکتا ہے وہ امام شافی کے مسلک پر ہوں اس مسئلے میں لیکن امام شافی کا یہ مسلک تھا سمجھ آ رہی ہے محل نظا کیا ہے اگر شادی کے بغیر انسان بالکل ٹھیک رہ سکتا ہو اور پھر وہ کہے کہ میں شادی کروں یا میں علم کی دنیا میں مشغول ہو جاؤں تو پھر اس کے لیے امام شافی کے حافظ ہاں افضل یہ ہے کہ وہ عبد الفتح ابو غدا جو تھے انہوں نے وہ جو کتاب لکھی ہے مشہور وہ ایسے علماء ہی کے بارے میں ہے العلماء العزاب الدین آثر العلم الزواج ٹھیک ہے وہ عزاب رہے غیر شادی شدہ رہے اس وجہ سے کہ آثر آسر الزواج پوری کتاب ہے اس میں سینکڑوں بڑے بڑے علماء کا ذکر ہے سینکڑوں کم از کم سو سے زیادہ ہے ہم تو جانتے ہیں نا سب کو ہم تو بڑے بڑے چند لوگوں کو جانتے ہیں امام نبوی علیہ الرحمٰ مثلاً اور امام ابن تیمیہ ہاں من العلماء الضاق تو ہو سکتا ہے ان کی شادی کرنے کا ارادہ ہو فوت ہو گئے تھے سینتالیس سال کی عمر میں اور ابن تیمیہ علیہ الرحمہ جیسے لیکن سلف میں بھی بہت سے آپ کو ملیں گے وہ کتاب وہ لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں کہ جن کی شادی ہو چکی ہے ٹھیک ہے جن کی نہیں ہوئی وہ نہ پڑھیں ٹھیک ہے خام خواہ وہ کہیں کہ میں بھی امام شافی کی طرح جو ہے وہ اس میں وہ ہمارے ہمارے ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے وہ ٹھیک ظاہری بات عربی میں ہے العلماء العزاب جیسے آثر العلم الزواج یہ کتاب ہے ڈیڑھ دو سو یا تین سو صفحے کی ہوگی پی ڈی ایف میں بھی اویلیبل ہے مل جاتی ہے عبد الفتح ابو غدہ جو تھے میں سوال سنتا ہوں عبد الفتح ابو غدہ بہت بڑے آدمی تھے علامہ زاہد القوثری کے شاگر تھے اور ہندوستان کے علماء مولانا انور شاہ کشمیری اور مفتی محمد شفیع سب سے بھی ان کے گہرے مراسم تھے شام کے تھے وہ کہاں کے تھے شام کے اور حنفی بھی تھے پھر مدینہ یونیورسٹی میں آ کے تقریباً بیس تیس سال وہاں حدیث پڑھاتے رہے ہیں تو حدیث پر ان کا بہت سا کام ہے اصول حدیث پر کتابیں ہیں شروحات بھی ہیں بہت سی کتابوں کی انہوں نے تحقیق بھی کی ہے کچھ ان کی بڑی زبردست قسم کی وائزانہ کتابیں ہیں ان میں سے ایک ہے جو ابھی بتائیے اس سے زیادہ بہتر جو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے وہ اب بتانے لگا وہ ہے قیمت الزمن عند العلماء ہم علماء میں سے نہیں ہے لیکن طالب علموں کا بھی ذکر ہے اس میں قیمت قیمت الزمن عند العلماء تو یہ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ وقت کو کیسے قابو میں رکھتے تھے وقت انہیں نہیں گزارتا تھا کبھی بھی وہ وقت کو گزارتے تھے سمجھا رہی قیمت الزمن عند العلماء اور تیسری کتاب بھی بڑی اچھی ہے الرسول المعلم الرسول المعلم اور یہ بھی دو ڈھائی سو سبھی کتاب ہے اس میں انہوں نے جمع کیا ہے وہ احادیث جس سے ہم آداب علم و تعلق احادیث سے نکالتے ہیں یہ بھی بہت خوبصورت کتاب ہے اور رسول المعلم ایک کتاب کیا بتائی قیمت الزمن عند العلماء اور ایک کتاب جو ابھی آپ نے پوچھی وہ ہے العلماء العزاب الدین آثر العلم الزواج اور ان کی تحریر بہت خوبصورت اور پرت یعنی تاثیر اس میں بہت ہے اللہ والے آدمی تھے عبد شاء ابو غدا ابو غدہ ٹھیک ہے دال کے اوپر تجدید کے ساتھ تو اس سے بھی تو شادی ہو چکی ہے کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں دوبارہ کرنے کا سوچ رہے ہاں لیکن شادی ہوئی تو ہے نا ان نہیں علم میں مشغول آپ ہاں۔ بہت اچھی بات ہے لیکن بہرحال یہ اس لیے تو اس لیے آپ نے یہ کتاب پوچھ کے نام لکھ لیا مگر نہ تو آپ عربی کتابوں کا عموماً نہیں پوچھتے ٹھیک تو پھر آپ کے لیے نہیں میں نے بتایا آپ کے لیے نہیں ہے آپ کے لیے اور کتاب ڈھونڈ کے بتاؤں گا شادی یہ فضیل مفتی طارق مسعود صاحب کی کتاب ہے آپ کے لیے <laughs> جائیں گی یہ کتاب مفید نہیں ہے تو پھر آپ وہ عمر گزرنے پر جو افسوس ہو رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے کتاب <laughs> بہرحال خیر یہ تو مذاق کی بات تھی لیکن یہ کتاب اچھی ہے یہ والی نہیں یہ جو دوسری بتائی ہے میں نے وہ بھی اچھی ہے لیکن ہمارے لیے نہیں قیمت و زمن ضرور پڑے تاکہ ہمارا وقت تو ابھی اویلیبل ہے نا ہمارے پاس قیمت الزمن عند العلماء بہت مفید ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم وقت کو کیسے ضائع کرتے ہیں بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جی مسعود صاحب کی بات رہ گئی ہاں اصل میں دیکھیں یہ جو دعا ہے نا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم یہ کرتے ہیں مرقیہ استعمال کرتے ہیں دوائی تو یہ اللہ کی تقدیر کو کیسے بدلتی ہیں اور آئیتا رقن نسترقی بہا و دوا ان داوا بھی آ من قدر اللہ شعین کیا یہ اللہ کی تقدیر کو کچھ پھیرتی ہیں چیزیں فرمایا ہوا من قدر اللہ یہ سب چیزیں اللہ کی قدر ہی میں سے تو آپ جو دعا مانگ رہے ہیں نا یعنی جب اللہ آپ کی کوئی بات قبول کرنے کا ارادہ اس نے رکھا ہے تو وہ آپ کو پہلے دعا کا الہام کر دے گا تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے دعا بھی اللہ کی تقدیر میں سے اللہ ہی نے آپ کو الہام کی یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ توبہ جیسے آپ کرتے ہیں تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ کہیں گے بھائی ہم نے توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول کر لی اس کا جواب سورہ توبہ میں کیا دیا سورہ توبہ میں یہ ہے جواب اللہ سمجھ آ رہی ہے اللہ نے ان پر توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کرے تو ہماری توبہ اللہ کی دو طرفہ توبہ میں گھری ہوتی ہے پہلے اللہ الہام کرتا ہے توبہ کرو اور پھر قبول ہو جاتا ہے تو ان دن ہم تاثیر نہیں ڈال رہے اللہ میں اللہ ہی نے ہمیں الہام کیا اس کا توبہ قبول کرنے کا ارادہ ہے اور جب ہم نے توبہ کی تو اللہ نے قبول کر لی اللہ نے ہمیں الہام کی دعا اور ہم نے دعا کی تو اس نے قبول کی تو سما تاب علیہم اور یہ شاید اب یہ بھی ذہن میں آیا کہ سورت توبہ میں سورت اس کا نام سورت توبہ ہے شاید توبہ کی یہ حقیقت بھی وہیں بیان کی گئی ثم تاب علیہم لیتوبو آپ کا یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا آپ اس میں زیادہ غور نہ کیا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ و آمنوا برسولہ اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ اگر ہم یہ سمجھیں کہ خطاب اہل ایمان سے ہے تو عام انوب رسول ہی کا مطلب ہوگا رسول پر ایمان پختہ کرو اور اگر ہم یاہیو الدین آمنو میں خطاب لے لیں اہل کتاب سے جیسا کہ آگے اہل کتاب کا ذکر بھی آ رہا ہے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اے وہ لوگ جو موسا اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ان رسول پر بھی ایمان لاؤ بات واضح اور یہ دوسری تفسیر زیادہ قوی اس لیے ہے کہ ایک صحیح حدیث سے اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے ہو جاتی ہے کیونکہ آگے فرمایا یو تم کفلین تمہیں دو حصے دے گا اور حدیث میں کیا آیا سلاسن یا سلاسن یو تون اجرحم مرت تین آدمی ایسے ہیں جن کو دو دوہرے دوہرا اجر ملے گا رجل آمن بنبی ہی من اہل کتابی ثم آمن بی وہ شخص جو اپنے اہل کتاب میں سے تھا اور اپنے نبی پر ایمان لایا پھر مجھ پر ایمان لے آیا تو یہاں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولی یؤتکم کفلین اور حدیث میں بھی اشارہ ہے مرتین کا اور اگلی ہی آیت میں لی اللہ یعلم اہل الكتابی اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ تو بہرحال یہ تفسیر راجع ہو جاتی ہے اس حدیث کی روشنی میں اور آیت کے سیاق کی روشنی میں سیاق کیا ہے تین چیزوں سے مل کے میں نے آپ کو بتایا تھا سیاق بنتا ہے سباق لحاق اور وسط جو نس ہوتی ہے تو پیچھے دیکھیں تو رحبانیت اور عیسائیوں کا ذکر ہے آگے دیکھیں تو پھر اہل کتاب کا ذکر ہے اور بیچ میں ہے یا اللہ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب بھی عالم مؤمنی اہل کتاب سے ہے کہ جو اپنے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں تسلیس وغیرہ کے قائل نہیں ہیں صحیح طریقے پر ہیں ان سے کہا جا رہا ہے ہمارے رسول پر بھی جو نازل ہو چکے جو آ چکے مبوس ہو چکے ان پر ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرو اور الامر للوجوب لہذا اہل کتاب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہے کیسے پتہ چلا امین بھی رسول بات واضح ہے کہ نہیں یعنی خضر ریہ صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اگرچہ اس کی دوسری تفسیر بھی کی گئی دوسری میں دوسری تفسیر کیا ہے کہ یہ خطاب اہل ایمان سے کہ بھائی تم ایمان لا چکے ہو تو ایمان پختہ رکھو اللہ تمہیں دوہرا اجر دیں گے اور تمہارے لیے نور بھی بنا دیں گے تو اہل ایمان بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ جو بھی صاحب ایمان ہوگا وہ اہل کتاب کے انبیاء پر بھی ایمان لائے گا ممکن نہیں ہے نا لیکن سیاق و سباق سے شاید خطاب مخصص ہو جائے فی حقی اہلی کتابیں ٹھیک ہے بات بات ہے تو جواب وہ کیا ہے جی دوبارہ کیا پوچھا آپ نے ہاں، دوسری میں بھی کف لائن جو ہے وہ مبالغہ کے مبالغے کے لیے کہ تمہیں دنیا میں بھی اجر ملے گا آخرت میں بھی اور ہر جگہ تمہارے لیے اجر جیسے کہ نا یوزا سوری وہ تو عذاب کے لیے کیا ہے ضعفین بھی کہیں آیا نا ڈبل ہم اجر ان کو دے دیں گے تو یہاں مرتعین سے مراد مبالغہ ہے کیا ہے ہاں الائی کا جیسے ایک اور جگہ آ گیا الائی کا یوتھا اجرا ہوں مرتعین بیما صبرو اگرچہ وہاں بھی اہل کتاب کا ذکر ہے <laughs> ٹھیک ہے وہاں بھی اصلا اہل کتاب کا ذکر ہے کیا ہے پیچھے پیچھے جانا ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے سورہ قصص ہے نا

لیکن اگر اہل ایمان مراد ہوں گے تو مرتین للمبالغہ ہے ٹھیک بات بات ہے انشاء اللہ یہاں کیا کہتے ہیں یہاں وہ یہ دیکھیں حضرت خضر صاحب انہوں نے یہاں پہلی تفسیر یہی بیان کی کہ خطاب ہے مؤمنین کے لیے صفت البیان والوں میں وہ کہتے ہیں ائی اس بتو ثابت رہو مراد کیا یہی الدین امن التق اس بتو عالت تقوا و ایمان بھی رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم یو تکم نصیب من الجری نصیب عالل ایمانی بھی و نصیب عالل ایمانی بر رسول تمہیں بھی دو ملیں گے من الاجر ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جس طرح ان کو بھی دونوں تفسیریں ہو گئی ان کو بھی ڈبل اجر ملے گا تو تمہیں بھی ڈبل اجر ملے گا وہ اس وجہ سے کہ تم بھی سب پر ایمان لا رہے بات بات ہو رہی ہے کہ نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اہل ایمان کو بھی ڈبل اجر مل رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں لیکن فرق کیا ہے جو اللہ کے رسول پر ایمان لا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا واسطہ بنے ہیں سیدنا عیسیٰ کیونکہ سیدنا عیسیٰ نے خبر دی ہے تو وہ سیدنا عیسیٰ پر ایمان پہلے لایا ہے اور ان کے واسطے سے ایمان لایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہم لوگ جو ایمان لا رہے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ پر ہم ایمان رکھ رہے ہیں لیکن واسطہ اللہ کے رسول بنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے رسول پر ہم ایمان لائے اور انہوں نے خبر دی کہ عیسیٰ بھی اللہ کے رسول تھے اور ادھر کیا ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی کہ میرے پاس رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں تو وہ بھی ایمان لا رہے ہیں اس واسطے سے ہم ایمان لا رہے ہیں اس واسطے سے تو سوال بس ہو سکتا ہے سوال ہی پیدا ہوگا کس کا ایمان افضل ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے تقوا کی بنیاد پہ طے ہوگا یہ اسلم اس بنیاد پہ نہیں لیکن واسطہ اگر رسول اللہ بنے تو وہ واسطہ سب سے افضل ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بہرحال سر یہ موجودہ دور میں یہ اہل کتاب میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں وہ یقیناً ایسے ہی ہوتے ہیں یعنی نہیں اگر وہ عیسائی ہوں گے اور وہ رسول اللہ پر ایمان رکھیں گے تو وہ عیسائی نہیں رہیں گے نا مراد تو یہی وہ مسلمان ہو جائیں گے جو جتنے آپ پڑھتے ہیں کہ بھئی فلاں مسلمان ہوا فلاں مسلمان ہوا اہل کتاب میں سے یا انہوں نے میں سے تو وہ سب اسی کیٹیگری میں اللہ کے سے ہاں وہ تو عیسویہ یا یعقوبیہ وہ فرقہ تھا وہ تو کافر ہے وہ تو کافر ہے وہ ایک فرقہ تھا جو کہتا تھا کہ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں لیکن ان کی اتباع ہمارے لیے ضروری نہیں ہے یہ ہمارے طرف مبوس ہی نہیں ہوئے یہ فرقہ ایک گزرا ہے آج کل نہیں وہ جو ہے گزرا ہے ختم کر نہیں ابھی بھی ہیں ابھی بھی ہیں تو فرمایا یوتکم کفلین من رحمتی ہی تمہیں کفل ویسے کہتے ہیں کفل اسم ہے ٹھیک ہے کفل جو ہے کفل وہ ہے کیا ہے مصدر کفل یکفل کفلن و کفالتن کہتے ہیں کسی کی کفالت کرنا اور کفل کہتے ہیں حصے کو اصلا کفل وہ ہے جس کی وہ حصہ جس کی کفالت کسی نے کی ہو کہ میں آپ کو دوں گا جس کا ضامن کوئی اور ہو بات بازی یعنی کفل کون ہے جس کا ضامن یعنی الکفل الذي النصیب الذي یوقی کا جو آپ کو دیتا ہے کون الکفیل تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے کہ حصہ ملے گا لہذا چونکہ اللہ نے ذمہ لے لیا وہ ضامن ہو گیا فہو الکافل فہو عیش الکافل و المتکفل تو اس لیے یہ کفل ہے یوتکم اور کفل اور نصیب میں کیا فرق ہے ہیں تو دونوں حصے ہی لیکن اہل لغت نے کہا کہ کفل بھی آ جاتا ہے اچھے حصے کے لیے لیکن لغت میں کفل کا زیادہ استعمال برے حصے کے لیے یہاں نہیں ہے بس زیادہ استعمال اس لیے یہ نہیں کہا کہ اس کی مثال قرآن میں کیا ہے سورہ نساء میں یشفا یکل حسنت یق اللہ ومن یشفا شفاعتا سیئتا یق اللہ کفلن تو وہاں شفاعت حسنہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ لے کر آئے نصیب اور شفاعت سیاح میں کفل تو اب ہم یہ فرق وہاں تو لازمن کریں گے کیونکہ پیرالل آ گئے ہیں کفل اور نصیب لیکن یہاں چونکہ پیرالل کوئی چیز نہیں آ رہی تو یہاں کفلین سے مراد نصیب نصیب ہے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات تو یو تیکم وہ کی فلم اللہ عالم ویسے وہ زیادہ قوی رائے یہی ہے کہ وہ باہر معرب نام ہے یعنی وہ نام عربی نہیں ہے ٹھیک ہے ذوالکفل جو ہے لیکن ویسے اگر آپ اس کو عربی کا نام بنا لیں گے تو ذوالکفل کا مطلب ہوگا نصیب والا نصیبوں والا بس یوتکم حالت جزم میں کیوں ہے یوتکم مجزوم کیوں ہے حالت جزم میں نہیں کہنا چاہیے غلط مجزوم کیوں ہے پھیلے مظاہرے مجزوم کیوں ہیں جواب امر جواب امر ہے کیونکہ آیا یا الدین امن و آمین اتقو فیل امر ہے اور اسی پر اطف ہے کس کا آمینو کا تو لہذا جواب امر مجزوم ہوتا ہے فیل مظاہرے جواب امر مجزوم ہے یو تکم اور جواب امر میں جو مظاہرے ہے اس میں ضمیر مستطر کی ہے وہ تقدیر ہوا اور وہ کہاں لوٹ رہی ہے وہ لوٹ رہی ہے لفظ جلالہ کی طرف یوتی کفلینی وہ تمہیں دو حصے دے گا میر رحمت ہی اپنی رحمت میں سے اور وہ کا عطف بھی یوتی پر اس لیے مجزوم ہے وہ جال اللہ اور تمہارے لیے نور بنا دے گا تو پتہ چلا کہ جال یا جالو کا اگر ایک مفول آئے تو خلق یخلقو کو معنی میں ہے تو یہاں بنانے سے مراد پیدا فرما دے گا کیونکہ دو مفول نہیں آئے نا نورآ اچھا اس نور کی صفت کیا ہوگی اگلا جملہ اس کی صفت ہے تمشون بھی جس میں تم چلو گے ٹھیک ہے دنیا میں او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس تو یہاں بھی نور سے مراد جس کے ذریعے آپ زندگی گزاریں گے حق اور باطل میں تفریق کر کے وَيَغْفِرْ لَكُمْ یہ سب جواب امر ہے واللہ غفور الرحیم لِأَلَّا اب یہ بھی وہ آیت ہے جس پر مفسرین کے ہاں گفتگو ہوتی ہے کیونکہ اس میں اختلاف یہ ہو گیا کہ بھئی لی اللہ میں لا زائدہ ہے کہ زائدہ نہیں ہے لی ان لا اچھا یہ ذہن میں رکھیے یہ جو ان ہوتا ہے نا ان لام کے بعد لی جو ہوتا ہے جس کو لام کئی کہتے ہیں لام تعلیل کہتے ہیں اس کے بعد ان ظاہر بھی کر سکتے چھپا بھی سکتے ہیں یعنی آپ کہیں جی تو اطلوب العلم لی اطلوبہ العلم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی تو ان اطلوب العلم دونوں جائز ہیں لیکن اگر فعل کے ساتھ فعل کی نفی ہو جائے لا آ جائے تو ظاہر کرنا واجب ہوتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کا ظاہر کرنا واجب ہے یہاں آپ ان چھپا نہیں سکتے ان ہے نا ادھر ان لا ہے وہ تو نون کا نام میں تجوید کے فائدے کی وجہ سے ادغام کامل ہو گیا وغیرہ تو ان لا ہے یہ سمجھ آ رہی ہے نہیں بات ہاں کچھ جگہوں پر مستطر رہتا ہے حتیٰ کے بعد ان مستطر وجوبن ہے او کے بعد وہ او جو الہ یا اللہ کے معنی میں اس کے بعد ان مستطر وجوباً ہے واو فا جو جس کو ہم فائے کون سا کہتے ہیں سبب یا جس سے پیچھے نفی یا طلب ہو اس کے بعد ان مستطر وجوباً ہوتا ہے سمجھا رہی ہے حتیٰ کے بعد ان مستطر وجوباً ہوتا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے بعد کیا ہوتا ہے ان مستطر وجوباً ہوتا ہے یہاں مستطر جوازن ہوتا ہے اگر لانا آ رہا ہو اور ظاہر وجوباً ہوتا ہے اگر لانا ہے بات واضح ہوگی کہ نہیں نواسی میں مظاہرے ہیں نا ان لن کئی ازن لیکن آپ پڑھتے ہیں فا کے بعد بھی واؤ معیت کے بعد بھی فلاں کے بعد فلاں کے بعد سب مظاہرے نصب میں چلا جاتا ہے وہ کیوں جاتا ہے وہ وہ صرف ان کی وجہ سے جاتا ہے یہ نہ کہیں کہ حتیٰ نصب دے رہا ہے غلط ہو جائے گا آپ کہیں فا سببیہ نے دیا غلط ہو نصب دیا ہے آپ کہیں گے فا سببیہ کے بعد ان معذوف ہے وجوباً یہ بھی بتانا ضروری ہے ان معذوف وجوبن اور اس نے کیا دیا ہے نصب دے دیا اگلے جو بھی فیل ہے ہیں یہاں واحد جگہ جہاں وجوباً ظاہر ہونا ہوتا ہے وہ یہ ہے اللہ کیونکہ آگے کیا آ گیا لا وہ تو ابھی کرنا ہے لی اللہ لام تو وہی لام تعلیل ہے سمجھ آ رہی ہے کہ لام کیا ہے لام تعلیل ہے اس کے بعد ان جو ہے وہ کیوں آ گیا آپ کو آگے لا ہے تو ان ہے حرف مصدری اور حرف ہے تو آپ اس کی ترکیب کیسے کرتے ہیں حرف کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا تو آپ کہیں گے لا محل من الاعراب آپ واضح ہو رہی ہے کہ نہیں اور اسی طرح لی اللہ میں لا جو ہے وہ کیا ہے یا تو زائدہ ہے تو اس کا ترجمہ نہیں ہوگا اور اگر زیادہ نہیں ہے تو نفی کے لیے اور وہ بھی حرف ہے اس کا بھی کوئی محل اعراب نہیں ہے اس کے بعد فعل مظاہرے اس کی آپ ترکیب کریں گے سمجھا رہی کہ نہیں تو ترجمہ میں بتانے لگا ہوں پہلے ہم ترجمہ کریں گے لا کو زائدہ نہ مان کے لا کو زائدہ نہ مان کے تو ترجمہ بنے گا اللہ یا علامہ کتاب تاکہ اہل کتاب یہ بات نہ جانے ٹھیک ہے جانے نہیں نہ جانے کیا نہ جانے یا علامہ کا مفول بھی کیا ہے وہ پھر اللہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ نہ جانے کہ ان لا شيء من فضل اللہ اہل کتاب یہ بات نہ جانے کہ وہ اللہ کے فضل پر کوئی قدرت نہیں رکھتے تو کیا نہیں جاننا کہ وہ فضل پہ قدرت نہیں رکھتے تو گویا جان لیں گے وہ قدرت رکھتے <laughs> بات واضح ہو رہی ہے تاکہ اہل کتاب نہ جانے کہ وہ اللہ کے فضل پہ قدرت نہیں رکھتے گویا نفی نفی ہو گئی تو اس بات ہو گیا ٹھیک ہے بات واضح ہے نا اللہ يَعْلَمْ عالم اکثر مفسرین کی رائے یہ نہیں ہے اکثر کی ہے لازائدہ ہے وہ ابھی ہم اس کے بعد دیکھیں گے تو ترجمہ بنے گا کہ اہل کتاب تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے فضل پہ قدرت نہیں رکھتے بلکہ وہ سمجھیں کہ قدرت رکھتے ہیں ابھی بھی اگر اللہ کے نبی پر ایمان لے آئیں گے کیونکہ پیچھے کیا بتایا تھا اور آپ دیکھیں گے کہ دونوں ترجمے سیاق کے اعتبار سے بالکل درست ہیں یعنی جب کہا گیا کہ رسول اللہ پر ایمان لاؤ تو دیکھو اہل کتاب مایوس نہ ہو ابھی بھی تم اللہ کے فضل پہ قدرت رکھتے ہو اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ کا فضل تمہیں حاصل ہو جائے گا لہٰذا اتنے پریشان نہ ہو ایمان لے آؤ بس اتق اللہ مینو بھی رسول ہی اجر مل جائے گا بلکہ دوہرا اجر ملے گا اور اگر ایمان نہ لائے گا تو اکیلا بھی نہیں ملے گا بس یہ ذہن میں رکھیے وہ ایمان لانے کی صورت میں دوہرا ہے اگر رسول اللہ کو نہیں مانا تو گویا تمام انبیاء کا انکار ہے لانو فرق و بہین رسول رسولی تو ترجمہ یہ بنا کہ دیکھو ایمان لے آؤ اور ایمان لا کر یہ سمجھ لو کہ ابھی بھی تم اللہ کا فضل حاصل کر سکتے بات بات اور اگر لا زائدہ ہے تاکید کے لیے بس زائدہ کا مطلب ہے تاکید کے لیے تو پھر لی اللہ یا علم یعنی لی ان علم تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پہ قدرت نہیں رکھتے <laughs> رہی ہے کہ نہیں کیا مطلب پھر بھی ٹھیک ہے یعنی اگر اہل کتاب ایمان نہیں لاتے تو انہیں جان لینا چاہیے کہ اب وہ اللہ کے فضل پر کوئی قدرت نہیں رکھتے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں ہیں بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں لی اللہ عالم کا مطلب ہوگا لیا اہل الکتابی یعنی لا شيء من فضل اللہ ٹھیک ہے دونوں باتیں ایک ہی ہیں یعنی پہلے میں یہ ہے کہ ایمان لے آؤ گے تو قدرت ہے دوسرے میں ایمان نہیں لاؤ گے تو کوئی قدرت نہیں ہے بس یہ مراد ہے بدبادی ہو گئی نا وہ رسول پر ایمان لانے کی دعوت دے دی نا اللہ عامر اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے لہذا اگر تم رسول اللہ پر ایمان نہیں لا رہے اور سمجھ رہے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے خام خیالی ہے تمہیں اللہ کے فضل پر کچھ حاصل نہیں ہوگا جیسے دوسری جگہ فرمایا نا مسل كرماد کفر به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما سب کفر کے نتیجے میں اب کوئی قدرت حاصل نہیں رہے گی لہٰذا رسول اللہ کا انکار کر دیا اللہ کے فضل پر کوئی یقدرون سے کیا مراد ہے لا یا سلون لا یا سلون رہی ہے حاصل نہیں کر سکیں گے اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو مایوس بھی نہ ہو اگر تم واقعی صادق الایمان ہو اور حضرت عیسیٰ پر ایمان پر سچے ہو تو ابھی بھی اللہ کا فضل حاصل کر سکتے ہو اگر رسول اللہ پر ایمان لے آؤ مایوس نہ ہو جیسے دوسری جگہ کیا کہا کہ ان احسن تم احسن تم انفسکم و ان تم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا اس کے بعد دعوت کیا دی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا علیما وہاں بھی اہل کتاب کی بات ہو رہی تھی یہاں بھی اہل کتاب کی بات ہے تو لہذا فضل اللہ کا ابھی بھی مل سکتا ہے انہوں نے یہاں کیا کیا انہوں نے یہاں کوئی گفتگو نہیں کی بس لا کو زائدہ کے اعتبار سے انہوں نے ترجمہ کر دیا کہتے ہیں لی اللہ اہل ہم نے تمہیں یہ بات اس لیے بتائی ہے تھا کہ اہل کتاب جان لیں انہم اللہ کا فضل ہی سبحانہ ملاک مالک کے جواب اللہ کے فضل کے وہ مالک نہیں ہے اللہ کے فضل کے وہ مالک نہیں اور یہ جمہور کی تفسیر ہے جمہور کی تفسیر میں لا کو کیا مانا گیا ہے زائدہ مانا گیا ہے ٹھیک ہے ہاں الفضل بید اللہ اور فضل جو ہے یعنی یہ بھی اصل میں کیا ہے لیا علامہ اہل الکتابی اللہ یہ جان لیں اور کیا جان لیں اسی پر عطف ہے وہ ان الفضل اچھا ایک سوال ہے لی اللہ علام احلک اللہ اللہ شی بن فطل دیکھیں لی ان کی وجہ سے میں نے بتایا ان لا یہاں یا حالت نصب میں ہے ان ظاہر ہو گیا نا ہے ان کیا ہو گیا ظاہر ہے بلکہ ظاہر نہ بھی ہوتا تب بھی ہوتا لیا علامہ تب بھی ہوتا لیکن وہ تو ظاہر ہے وہ کسی وجہ سے وہ بتا دیا آپ کو اللہ یقدرون میں نون کیوں نہیں گرا نون گرا ابھی ہے اسلم تو دیکھیں ان لا وہاں بھی اسی طرح اللہ یک درو من فضل اللہ وہ ان بید اللہ یہ آپ جان سکتے ہیں اگر آپ آیت کو غور سے پڑھیں کیونکہ آگے آ رہا ہے وہ ان بید اللہ ہی یشاء ہاں یہ جو افعال یقین ہوتے ہیں نا جیسے علیمہ اور استعقانہ اس کے بعد ان مخففہ من ثقیلا آتا ہے اور اس کے بعد اس کی زم... اس کا اسم ضمیر شان معذوف ہوتی ہے تو اصل میں لی اللہ یا علم آ گیا نا یا علم اہل الکتابی ان اصل میں ان ٹھیک ہے کہ بے شک قصہ یہ ہے لا یکرونا اور اسی ان پر جو مخففہ من فکیلا ہے اسی پر عطف ہے آگے انا کا تو کیا جان لیں تاکہ وہ جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پہ قدرت نہیں رکھتے لا يقدرون على شيء من فضل اللہ اور کیا بات جان لیں اسی پر عطف وہ ان الفضل اسی لیے یہ حالت نصب میں ہے بات شروع نہیں ہو رہی وہ انا نہیں ہے وہ انا کیوں ہے اس لیے پیچھے عطف ہے اس کا کس پر عطف ہے انا کا انا ہی پر اور وہ انا کیا ہے وہ ان اللہ ہے بات واضح کہ نہیں تو وہ ان وہ کیا ہو گیا وہ ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وان والله ذو الفضل العظيم ہم جیسا بھی سوال میں کل آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کیا ہے ادھر ٹھیک ہے آپ نے سمجھ کے آنا ہے خضر ہے صاحب سے یہ پوری آیت جو ہے نا اللہ اہل الکتاب اللہ اب علیہ علیٰ من فضل اللہ اس کی ترکیب میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی بتائیے فعل مظاہرے کیوں نصب میں اچھا یہ ان کیوں ظاہر ہو گیا اچھا لیم یہ لا زائدہ ہے کہ نہیں زائدہ اور دونوں صورتوں میں تفسیر کیا بنے گی اور یہ ساری باتیں کل بتائیں گے شاء اللہ اچھا اچھا تو اس میں کیا یہ آیا وہ حروف عاملہ جو ہے ہاں، ہاں مخففہ بھی ہو سکتا ہے بالکل مخففہ ہو تو اس کے بعد ضمیر کیا ہوتی ہے ضمیر شان اس کا اسم ہے ضمیر شان وہ بھی معذوف ہوتی ہے یعنی ان ہو نہیں آ رہا ان لا یقدر جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ کیا مثال ہے جیسے کہیں سورہ مزمل علیم ان سیکون منکم مرضا علیم ان سیکون منکم مرضا یہ کیا علیم وہی آ گیا فیل وہی سے علیم

جی نہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں مجھے دوبارہ سمجھائے آئی صحیح بات ہے ہاں بالکل ایسا ہی ہے ہے تو بات یہی کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں وہی کرتا ہے تم نہیں قدرت رکھتے اس پہ لہذا اسی بات والی کی وجہ سے جمہور کی تفسیر یہ ہوئی ہے کہ لام زائدہ ہے یعنی اگر آپ دیکھیں گے نا کہ تم قدرت نہیں رکھتے تاکہ انہیں پتہ چل جائے انہیں کوئی قدرت نہیں ہے اللہ کے فضل پہ ٹھیک ہے اور فضل کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے تو اس لیے یہ تفسیر زیادہ قوی ہے لیکن دوسری تفسیر میں بھی بات کیا ہے کہ اللہ نے یہ قاعدہ رکھا ہے کہ ایمان لانے کی بنیاد پہ میں فضل دے دوں گا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں لیکن اللہ نے قاعدہ کیا بنایا کہ اگر رسول اللہ پر ایمان لاؤ گے تو میرا فضل ملے گا اس کے بغیر میرا فضل نہیں مل سکے گا کیونکہ فضل میرے ہاتھ میں ہے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن میرا قاعدہ کیا ہے رسولوں پر ایمان لانے کے نتیجے میں میں فضل دیتا ہوں اس کے بغیر نہیں دیتا وہ شرط وہ شرط وہ اسی لیے پہلے آ گیا خصوصاً رسول کا ذکر ہے آمنو بھی رسولی رسولی ہی نہیں رسولی ایک خاص رسول مراد ہے یو کوفلئی رحمتی صورت سورت الزمر کون سی آیت جو کل پڑی تھی اس کا نمبر کیا کون سی چون کیسے کہیں گے منل آیا خمسین من من من من الآية سورة الزمر إن شاء الله أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وعرفنا أن هذه الآية للتائبين خاصة وليس للعاصين عامة إلا في رأي سيدنا الإمام البيضاوي فإنه عمم هذه الآية وخص منها الشركة وقد قرأنا هذا بالأمس ولكن رأي جماهير المفسرين أن هذه الآية مقصوصة بالتائبين فمن تاب إلى الله سبحانه وتعالى من عن ذنوبه فالله سيقبل توبته ويغفر له ذنوبه كلها أليس كذلك؟ فهذه الآية ليست لمن خرج من الدنيا عاصيا ولم يتب من ذنوبه إلى الله سبحانه وتعالى فهو عند أهل السنة في في خطر المشيئة فهو في خطر المشيئة إذا شاء الله غفر له وإذا لم يشاء لم يغفر له ولكنه بعد أن يعذب سيخرج من نار جهنم إن شاء الله ولم يمكس فيها أبدا الآبدين أليس كذلك وهذا ما رأيناه بالأمس قل يا عبادي الذين أسرفوا أي ظلموا على أنفسهم ولم يظلموا فقط بل تجاوزوا كل الحدود في ظلم النفس لا تقنطوا من رحمة الله لماذا لا تقنطوا من رحمة الله ما هي العلة وراء عدم القنوط العلة أن الله غفور رحيم لأن هذه الجملة جملة تعليلية إن الله غفور إن الله يغفر الظنوب جميعا إنه هذه الجملة جملة تعليلية تبين علة عدم القنوت لماذا عليكم أن لا تقنطوا من رحمة الله لأن الله سيغفر الذنوب جميعا ولماذا سيغفر الذنوب جميعا لأنه غفور رحيم فهذه جملة إيش تعليلية ولكن هناك شروط للمغفرة وهذه الشروط مبينة في الآيات القادمة اليس كذلك وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم وقد عرفنا ان احسن ما انزل من ربنا هو القران الكريم وليس فيه حسن بل هو احسن كله اليس كذلك من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون نعم اقرأ من تفسير من أي آية؟ 53 إن شاء الله أصرفوا على أنفسهم أفرطوا في المعاصي جانين على أنفسهم بارتكابها والخطاب للمؤمنين المذنبين ماذا جانين جانين؟ جانين من جنا يجني إذا ظلم نفسه من الجناية جنا يجني جناية ولكن هذا الرأي أن الخطاب للمؤمنين خاصة رأي ضعيف والله أعلم لأن الأحاديث تبين أن كثيرا من الناس الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أهل إيش وهذا هذه رواية البخاري رواية البخاري التي قرأناها بالأمس من تفسير ابن كثير أن أناسا من أهل شرك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن زنينا وأكثرنا أو الرواية تقول هكذا إنهم زنوا فأكثروا وإيش وقتلوا فأكثروا فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنما تدعونا إليه لا حسن جيد جدا الإسلام ولكن لا نريد أن ندخل الإسلام لأن ذنوبنا كبيرة وشنيعة وهذه الذنوب ليس في ظننا أنها ستغفر فنزلت هذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فكيف نقول بعد رواية البخاري أن الخطاب للمؤمنين خاصة لا الخطاب للمؤمنين ولغير المؤمنين لماذا؟ لأننا خصصنا هذه الآية بالتوبة بالتوبة فمن تاب من الشرك غفر له ومن, ومن تاب من المعاصي غفرت له أليس كذلك؟ فهذه الآية ليست الخطاب فيها للمؤمنين خاصة بل للناس كافة أليس كذلك؟ نعم والإسراف تجاوز الحد في كل فعل يفعل ولذلك وقد رأينا في سيرة ابن إسحاق رحمه الله تعالى أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أرسل هذه الآية إلى هشام بن العاص الذي ارتد الذي ارتد فبعد أن قرأ هذه الآية تاب إلى الله سبحانه وتعالى وركب فرسه وركب ناقته ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهذه الروايات تبين أيضا أن هذه الآية مدنية وليست مكية مع أن السورة بأكملها مكية ولكن هذه الآية بالذات هي آية مدنية كما جاء في البخاري وكما جاء في رواية ابن إسحاق رحمه الله تعالى نعم والإصراف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر hmm. ولتضمنه معنى الجناية أدي أدي أي فعل أدي بعلى ها إيش يقول فيه تضمين اصرفوا على بمعنى اصرفوا وتجاوزوا الحدود وظلموا على انفسهم وجنوا على انفسهم فهناك معنى الفعل الاخر مضمن في فعل الاسراف بطريق تعديته بحرف جر اخر اليس كذلك هذا هو معنى التضمين والتضمين قد اختلف في جوازه فعند البصريين يجوز وعند الكوفيين لا يجوز هم لا يقولون بالتزمين بل يقولون مثلا إن على في هذه الآية جاءت بمعنى حرف آخر هم يقولون هكذا نعم لا تقنطوا من رحمة الله لا تيأسوا من مغفرته تعالى لكم والقنوط اليأس وفعله كنصر وضرب وحسب وكفر شفتم ما شاء الله فيه سهولة إذا قلتم قنطا یقنتو اذا قلتم قنط یقنتو قنط یقنتو قنط یقنتو کلو صحیح کلو صحیح ان اللہ یغفر الذنوب جميعا يسترها او يمحوها ولا يؤاخذ بها اي لمن شاء من وصات المؤمنين تابوا او ماتوا من غير شفت هو اخذ برأي الامام البيضاوي لهذا قول تابوا ام لم يتوبوا من غير توبه نعم ولكن هذا الرأي ضعيف إذا نظرنا إلى الفاظ القرآن فالله يقول إن الله يغفر الظلوم جميعا ولم يقل إن شاء ولم يقل إن شاء وفي سورة النساء قال إن شاء إن الله لا يغفر أن يشرب به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولكن في هذه الآية هو يجزم الله سبحانه وتعالى يجزم ويقطع بالمغفرة أليس كذلك؟ فكيف نفسر الآية ونقول إذا شاء كل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى ولكنه لم يقيد المغفرة في الآية بالمشيئة فعرفنا أن من تاب إلى الله فالله قد أوجب على نفسه أنه سيقبل توبته إنما التوبة على الله أوجب على نفسه ولم يوجبها أحد غيره من قبل توبتهم فإن تابوا قبل توبتهم كما بعد فضلا من وإن لم يتوبوا فهم في مشيئته تعالى إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة بفضله ورحمته أما غير المؤمنين فإن تابوا من الكفر قبل الله توبتهم والإسلام يجب ما قبل يجب أن يهدموا وَإِن مَاتُوا مُصِرِّينَ عَلَى كُفْرِهِمْ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ مَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وهذه الآية أرجى آية في الجنة هذا قول سيدنا عبد الله بن مسعود ويقول هذه هذه الآية أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى ليس بذلك ونضرع إلى الله نضرع أي نتضرع أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا بمنه وكرمه إنه غفور رحيم وأنيبوا إلى ربكم ارجعوا إليه بالتوبة وأسلموا له أخلصوا له العبادة وفي الآية حث على المبادرة إلى التوبة آه وفي الآية حث على المبادرة إلى التوبة المبادرة السرعة أي بادروا إلى التوبة سارعوا إلى التوبة ها وبعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أن تقول نفس هذا المصدر المؤول في محل المفعول له في محل المفعول له أي أن لا تقول نفس أو نقول كراهة أن تقول نفس أي أنيبوا إلى ربكم يا أيها الناس کراہتا و مخافتا ان تقول نفس اذا جاء اذا جاء اهل موت ايش تقول يا حسرتا يا حسرتي ولكن لماذا قال يا حسرتا اي هذا الاسلوب يدل على الحسرة اكثر كأنه يقول يا حسرتا مدد اي جعل الكلمة مقصورا بسبب كثرة اسفه وحسرته يا أسفا على يوسف وهذا أيضا صحيح أن نقول يا أسفي يا أسفي ويا حسرتي ويا ندامتي ولكن المبالغة في الاسم إيش المقصود أكثر كيف نقول يا حسرة يا أسفا يا بشرى يا يا ويلتا نعم يا ويلتي ويا ويلتا أن تقول نفس يا حسرتا أي يا حسرتي لماذا في وقت الشدة أو في وقت الفرح هم يخاطبون الحسرة أو الندامة أو البشرة لماذا هم يقولون يا بشرى هذا غلام إيش المعنى إذا كان هناك بشرى فهذا وقت نزوله وإذا كانت هناك حسرة فهذا وقت نزولها وإذا كانت هناك ندامة فهذا وقت نزولها أليس كذلك فيا حسرتا أي تعالي يا حسرتي أليس كذلك أن تقول نفس إذا خرجت من الدنيا هذه النفس ولم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الكفر والشرك فستقول يوم القيامة أو عند الموت يا حسرة على ما فرطت فی جنب اللہ فی جنب اللہ سنقرا ان شاء اللہ تفسیر ای فی حق اللہ فرطت ای قصرت فی حق اللہ سبحانه وتعالی وقصرت فی حقوقه ولم اراعی جانبه ولم اراعی جانبه حتى في هذا الزمان اذا قلنا لأحد لماذا لا تحترم فلانا فنقول لماذا لا تراعي جنبه او جانبه لماذا لا تراعي جنبه أو جانبه فهذا الرجل الذي خرج من الدنيا بدون التوبة قصر في حق الله سبحانه وتعالى وقصر في حق نفسه فما هي فائدة الحسرة الآن فما هي فائدة الحسرة الآن أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله أي في حق الله وإن كنت لمن الساخرين في الدنيا كنت أسخر من المؤمنين وكنت أستهزئ بهم وكنت لا ألقي بالا لما يقوله الرسول أو تقول أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أي لو أنتي عودة ورجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين والفاء سببية وبعدها أن محذوفة ولماذا محذوفة؟ لأن فاء السببية مسبوقة بمحذوفة التمنی لو ان لی کرتا فنکون من فأكون من المحسنين بلا بلا يأتي بلا حرف جواب وهذا الحرف يأتي في جواب النفي في جواب إيش النفي ولكن في الآيات السابقة لا يوجد هناك نفي أليس كذلك فبلا معناه إيش قال العلماء وإن لم يوجد النفي صراحة في الآيات السابقة ولكنه وجد مضموما أي مضمما كيف؟ لأن هذا الرجل الذي يقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين فيه معنى, فيه معنى النفي كيف؟ كأنه يقول ما هداني الله سبحانه وتعالى فالله يقول بلى قولك كذب وقولك زور ومهتان بلا قد جاءتك آيات لماذا تقول إن الله سبحانه وتعالى لم يهدني بل هداك وأرسل إليك رسوله وأنزل عليه كتابه وآياته فلماذا تدعي يوم القيامة أن الله لم يهدني بلا هذا هو معنى الجواب بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين نعم أن تقول أي الترامة أن تقول نفس يا حسرة أي يا حسرتي وندامتي على ما فرطت في جنب الله أي بسبب تفريطي وتقصيري في طاعة الله أو في حقه تعالى أي ما يحق له ويجب وهو الطاعة وأصل الجنب والجانب الجهة الجهة المحسوسة للشيء هذه الجهة المحسوسة للشيء يسمى إيش؟ الجانب وأطلق على الطاعة مجازا حيث شبهت بالجهة إيش شبهت بالجهة؟ الطاعة شبهت بالجهة لماذا شبهت بالجهة؟ إيش العلاقة بين الطاعة والجهة؟ سنبينها بجامع التعلق في كل صاحب في كل بصاحبه لأن الجهة أيضا متخصصة ومتعلقة بي وكذا كما أن هذه الجهة تختص بي وكذلك هذه الطاعة تختص بي أليس كذلك؟ فهناك علاقة الاختصاص علاقة إيش؟ الاختصاص نعم أو تعلق فالطاعة لها تعلق بالله كما أن الجهة لها تعلق بصاحبها لها تعلق لها تعلق بصاحبها تعلق بصاحبها الساخرين المستهزئين بدينه وكتابه وأهله كرة رجعة إلى الدنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين وهناك شيء آخر علماء الأشاعرة من مثل هذه الآيات استنبطوا أن الرجل الذي سيعذب وقت موته ووقت دخوله جهنم قد جاءت إليه الآيات وأقيمت عليه الحجة ولكنه رفضها واستكبر وكذب بها أليس كذلك فهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا إذا أقيمت عليه الحجة ببعثة الرسل لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي كان من المتكبرين ودخل جهنم جاءت إليه الآيات بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين وكذلك في نهاية السورة سنقرأ قول خزنة جهنم للكفار ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم إيش الآية؟ آه الم ياتيكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا فعرفنا ان كل من دخل جهنم قد اقيمت عليه الحجه وجاء اليه الرسول سواء جاء اليه الرسول في الدنيا او يوم القيامه وقت الحشر لان هذا ايضا راي كثير من علماء أهل السنة أن الرسول سيبعث إلى أهل الفترة الذين لم يأتي إليهم رسول في الدنيا سيبعث إليهم رسول يوم القيامة فإن أطاعوا هذا الرسول دخلوا الجنة وإن عصبوا الرسول دخلوا النار هذا الرأي مبني على الحديث الذي ورد في مسند الإمام أحمد ولذلك أخذ به كثير من علماء أهل السنة أن أهل الفترة سيمتحنون يوم القيامة في ميدان الحشر فهمنا؟ حتى بعد القيامة نعم لأن هذا الرسول الذي سيأتي إليهم سيقول لهم ادخلوا النار سيكون هناك حفرة من النار حفرة حسب الحديث الذي ورد في مسند أحمد هذا الرسول الذي سيبعث إليهم أولا الله سبحانه وتعالى سيقول لهم إذا بعثت إليكم الرسول فهل ستطيعونه سيقولون نعم فيقول الله سبحانه وتعالى إذا أطعتموه فإني سأدخلكم الجنة إذا أطعتموه فإني سأدخلكم الجنة وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى ثم يأتي رسول وهذا الرسول سيقول لهم ادخلوا في هذه الحفرة من حفر النار فهم سيرفضون وسيقولون لماذا نحن نفر من النار وأنت تأمرنا بدخولها فهم يرفضون كثير منهم سيدخلون الذين سيدخلون سيدخلون الجنة والذين سيرفضون سيدخلون نار جهنم فهذا سيكون الامتحان لماذا؟ لأن الدنيا أيضا حينما يأتي الرسول ويخبرهم بالجنة ويعدهم بالجنة ماذا يفعلون في الدنيا؟ يعذبون يعذبون ويتركون الأهل والأولاد ويهاجرون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون أليس كذلك؟ كل هذه الامتحانات والابتلاءات من الله سبحانه وتعالى لمن آمن في الدنيا فهناك ابتلاء وامتحان لمن لم يأتي إليه رسول في الدنيا فيرسل إليه رسول في الآخرة وهذا الرسول سيأمرهم بالدخول في النار ولكنهم كثير منهم سيرفضون فيدخلون الجهنم سيدخلون جهنم وهذا وهذه الرواية عند أكثر المحدثين بدرجة الحسن بدرجة الحسن ولكننا لا نأخذ بالأحاديث أو بالخبر الأحاد لا نأخذه في الأقيدة أليس كذلك؟ ولذلك لا نقول إن من أنكر هذا الحديث أنكر أمرا من الأقيدة ولكن بعض العلماء استنبطوا من هذا الحديث أن يوم القيامة أهل الفترة في احتمال يمتحنون يمتحنون ومن العلماء الذين قالوا به الامام ابن القيم عليه الرحمه ذكر هذا المثل نعم. أهل الفترة الذين كانوا بين زمني الرسولين ولم يأتي إليهم رسول مثلا الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة عيسى فلم تصل إليهم دعوة عيسى ولم تصل إليهم دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم أهل الفترة ولكن قال علماء العقيدة أن كل من لم تبلغه الدعوة فهو من أهل الفترة سواء كانوا في هذا الزمان إذا كان أحد في هذا الزمان ويعيش في أفريقيا مثلا في منطقة بعيدة جدا ولم تصل إليه الدعوة فهو في حكم أهل الفترة فهو في حكم أهل الفترة لا يعذب عند الأشاعرة لا يعذب يدخل الجنة أكثر أكثرهم قالوا هكذا يدخل الجنة وأما الماتريدية من الأحناف الأحناف قالوا لا إنه سيسأل عن التوحيد وشكر المنعم شكري المنعم الله سبحانه وتعالى هو المنعم هو الذي أنعم بالوجود فهل شكر ربه أم لا فإذا كان قد شكر ربه وآمن بتوحيده فإنه سيدخل الجنة ولكن إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى فعند الماتريدية سيدخل جهنم هذا هو ملخص العقيدة والله أعلم ولكن علينا أن نفكر في أنفسنا لأن الدعوة بلغت إلينا أليس كذلك؟ وقد أقيمت الحجة علينا وخاصة على الذين يتدارسون القرآن قد أقيمت عليهم الحجة بتمامها وكمالها كيف؟ يعني كثير من الناس جاهلون ما يعرفون شيئا عن القرآن ما يستطيعون القراءة نحن الحمد لله نقرأ وندرس وندرس ونتدارس فالحجة قائمة علينا لا محالة لا محالة أليس كذلك؟ لأنذركم به ومن بلغ من بلغه القرآن ومن بلغه فقد انذره النبي صلى الله عليه وسلم بلغه انذار النبي فقد بلغ الينا القران فانذرنا النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك اشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم ينفع الله بعلمه لان الحجه كانت قد قامت عليه ولكنه لم يلقي اليها بالا اليس كذلك فهو اشد الناس عذابا اما الجاهل فسيكون عذابه اقل واخف بكثير من العالم الذي لم يعمل بعلمه ماذا عملت فيما علمت هذا هو الحديث ماذا عمل فيما علم أليس كذلك ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودہ بسبب شؤم المعاصي والشرك أليس في جهنم مثوى للمتكبرين الذين يتكبرون عن الحق وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم أي بفوزهم أو بمكان فوزهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون نعم مثوى للمتكبرين مثوى المقام لهم بمفازتهم أي ينجيهم بسبب فوزهم بمكان فوزهم وهو الله الله خالق خالق كل كل كل شيء شيء شيء وفي وخواطرنا فالله خالق كل شيء خالق كل شيء وهذا هو مذهب خال کو کل لا يخرجون شيئا من خلق الله سبحانه وتعالى ولكن المعتزلة يخرجون كيف يخرجون؟ هم يقولون أعمال المخلوقين لا يقولون أعمال المخلوقين بل يقول أعمال الإنسان والجان الذين هم مكلفون ليس أو ليست هذه الأعمال تحت خلق الله سبحانه وتعالى بل الإنسان يخلق عمله هذا هو مذهب المعتزل أما أهل الصنة فيقولون الله خالق كل شيء لا يخصصون شيئا من خلق الله سبحانه وتعالى أنه من خلق أحد غيره لا يخصصون شيئا أما المعتزل فيخصصون وهو على كل شيء وكيل له مقاليد والمقاليد المفاتيح السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم المفاتيح خاسرون نعم له مقاليد السماوات والأرض مفاتيح خزائنهما جمع مقلاد أو مقليد أو اسم جمع لا ذكر ہاں، جمع مقلاد أو مقليد أو اسم جمع بمعنى القوم والجيش والجند اسم جمع ولكن لا واحد له من لفظه لا واحد له من لفظه من التقليد بمعنى الإلزام أي أنه لا يملك أمر السماوات والأرض ولا يتمكن من التصرف فيهما غيره له مقاليد السماوات والأرض معناه له التصرف في السماوات والأرض فهو المتصرف الوحيد في الكون لا أحد يتصرف غيره نعم ولقد والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون فعرفنا أن الأمر بعبادة غير الله سبحانه وتعالى مصدره الجهل مصدره الجهل لأنه يقول أيها الجهل لو كنتم عالمون لما أمرتموني بعبادة غير الله سبحانه وتعالى فإذا أمرتموني فمعناه أنكم إيش؟ جهلاء نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا أو في الغد القريب ہاں، امید تو ہے اگر میں پچھلی دفعہ میں نے شہر سے باہر جانا تھا صبح لیکن وہ بھی جا نہیں سکا ہاں۔ اچھا اچھا ہاں یہ پھر ابھی غور کر لیتے ہیں لیکن لانگ ویکینڈ کی وجہ سے جو ہے وہ تو نکل جایا جائے جی جی ہاں اہل فترہ کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار قسم کے آدمی جو ہے نا وہ حجت کریں گے اور بات الحاظ جون یوم القیامت اس طرح ایک ہوں گے جو ہوں گے کیا اہل فطرہ میں سے ٹھیک ہے ایک ہوگا مجنون مجنون ایک ہوں گے اتنے بوڑھے انسان کے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا بالکل جب رسول آئے تو کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو ایک ہوں گے کون کون رہ گئے ہاں معمر ہاں یہ تو معمر ہو گیا نا بوڑھے انسان چوتھے ہوں گے جو نہ دیکھ سکتے تھے نہ سن سکتے تھے آمد اور اسم تو یہ چار آدمی کہیں گے ہمارا کیا قصور تو ان میں اہل فطرت بھی ہیں اس میں مجنون بھی ہے اس میں حرم بھی ہے شیخ الحرم اور تیسرے عامہ و اسم چوتھے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ بھائی اگر تمہارا ٹھیک ہے امتحان لیا جاتا ہے میں نے دنیا میں بھی رسول بھیجے اور امتحان یہ تھا کہ جو ان کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور یہاں بھی تمہاری طرف رسول بھیجتے ہیں تو تم اطاعت کرو گے ان کی سب کہیں گے ہم ہاں جی، بالکل اطاعت کریں گے پھر رسول بھیجا جائے گا تو رسول جو ہے ہو سکتا ہے یہ مختصر ہو رسول بہت سی چیزوں سے اس کا امتحان لے ان میں سے ایک چیز کیا ہوگی کہ بھائی فلاں جگہ سے گزرنا یہ آگے اس میں داخل ہونا پڑے گا جنت میں داخلے کا رستہ یہی ہے وہ کہیں گے نہیں ہم نے بھی داخل ہونا تمہارے کہنے پہ حالانکہ وعدہ کر چکے ہیں رسول کی اطاعت ہر چیز میں کریں گے جو اطاعت کرے گا رسول کی اور آگ میں داخل ہو جائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا جیسے دنیا میں بھی خف الجنت جنت و بل مکار ہے تو اسی طرح وہاں بھی اور جو انکار کر دے گا اس نے رسول کا انکار کیا تو گویا بنیاد رسول ہی ہے جنت میں داخلے کی بھی اور دو زخم داخلے کی بھی یہ حدیث ہے مسلم احمد کی ہے اور یعنی سند قابل قبول ہے اسلام ہوں